کیا کسی کو نظر لگ سکتی ہے میٹھے میٹھے سلامی بھائیوں انسانی جسم اور دیگر اشیاء کو نظر لگنا اس سے بچنے کی تدابیر کرنا اس کا علاج کرنا شرن ثابت ہے لیکن یاد رہے کسی کی نظر لگنا اور چیز ہے اور کسی کو منحوس سمجھنا اور چیز حضرت سیدنا یعقوب علیہ السلام کے دس بیٹے بہت زیادہ بہت خوبصورت اور باق اور بہت باکمال تھے مصر کے چار دروازے تھے جب دس بیٹے مصر روانہ ہونے لگے تو آپ علیہ السلام کو یہ خدشہ ہوا کہ اگر دس کے دس ایک دروازے سے داخل ہوئے تو ان پر دیکھنے والوں کی نظر لگ جائے گی اسی لیے رشاد فرمایا ترجمہ اے میرے بیٹوں ایک دروازے سے نہ داخل ہونا اور جدا جدا دروازوں سے جانا سورہ یوسف مفسر شہر حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان امی اس آیت کے تحت لکھتے ہیں اس سے معلوم ہوا کہ نظر حق ہے اور اس میں اثر ہے یہ بھی معلوم ہوا کہ نظر باد سے بچنے کی تدبیر کرنا سنت پیغمبر ہے صدر الفاضل حضرت علامہ مولانا سید محمد نعم الدین آباد رحمۃ اللہ تعالیٰ اس عائد کے تحت لکھتے ہیں تاکہ نظر باد سے محفوظ رہو بخاری مسلم کی حدیث میں ہے کہ نظر حق ہے پہلی مرتبہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا تھا اس لیے کہ اس وقت تک کوئی یہ جان کوئی یہ نہ جانتا تھا کہ یہ سب بھائی اور ایک باپ کی اولاد ہیں لیکن اب چونکہ جان چکے تھے اس لیے نظر نظر ہو جانے کا احتمال تھا اس واسطے آپ نے علیحدہ علیحدہ ہو کر داخلہ ہونے کا حکم دیا اس سے معلوم ہوا کہ آفتوں اور مصیبتوں سے دفاع کی تدبیر اور مناسب احتیاطیں انبیاء کرام علیہ السلام کا طریقہ ہے اور اس کے ساتھ ہی آپ نے امر یعنی معاملہ اللہ تعالیٰ کو, کو تفویض کر دیا کہ باوجود احتیاطوں کے توقل اعتماد اللہ پر ہے اپنی تدبیر پر بھروسہ نہیں اللہ عز و جل کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو آمین بجاہ نبی العامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم رحمت عالم صلی اللہ تعالی وسلم کو نظر لگانے کی کوشش ناکام رہی انتے سورہ القلم کی آیت اکاون میں ہے ترجمہ اور ضرور کافر تو ایسے معلوم ہوتے ہیں کہ گویا اپنی بد نظر لگا کر تمہیں گرا دیں گے جب قرآن سنتے ہیں اور کہتے ہیں یہ ضرور عقل سے دور ہیں صدر الفاظل حضرت علامہ مولانا سید محمد نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالیٰ اس آیت کے تحت لکھتے ہیں منقول ہے کہ عرب میں بعض لوگ نظر لگانے میں شہر آفاق تھے اور ان کی یہ حالت تھی کہ دعویٰ کر کے نظر لگاتے تھے اور جس چیز کو انہوں نے گزر یعنی نقصان پہنچانے کے ارادے سے دیکھا دیکھا دیکھا دیکھتے ہی ہلاک ہو گئی ایسے بہت واقعات ان کے تجربہ میں آ چکے تھے کفار نے ان سے کہا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نظر لگائیں تو ان لوگوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی تیز نگاہوں سے دیکھا اور کہا کہ ہم نے اب تک نہ ایسا آدمی دیکھا نہ ایسی دلیلیں دیکھیں اور ان کا کسی چیز کو دیکھ کر حیرت کرنا ہی ستم ہوتا تھا لیکن ان کی یہ تمام جدوجہد بھی مثل ان کے اور مقائد یعنی بری چالوں کے جو رات اور دن وہ کرتے رہتے تھے بیکار گئی اور اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے شر سے محفوظ رکھا اور یہ آیت نازل ہوئی حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا جس کو نظر لگے اس پر یہ آیت پڑھ کر دم کر دی جائے مفصل شہر حکم الامت حضرت مفتی احمد یار خان فرماتے ہیں عرب میں بعد لوگ نظر بد لگانے میں مشہور تھے اگر وہ بھوکے ہو کر کسی کو تیز نگاہ سے دیکھ کر کہتے کہ ایسا ہم نے آج تک نہ دیکھا کیا ہی اچھا ہے تو وہ آدمی یا جانور فوراً ہلاک ہو جاتا کفار مکہ بہت لالچ دے کر انہیں لائے یہ حسب عادت تین دن بھوکے رہے پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے جب کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت قرآن فرما رہے تھے انہوں نے بار بار یہی کہا مگر اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی نظر بد سے محفوظ رکھا اس پر آیت آئی معلوم ہوا کہ بدنیتی سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور دیکھنا کفر ہے اعتقاد سے رخ انور کی زیارت صحابی بنا دیتی ہے یہی حال قرآن شریف کا ہے بد نیتی سے اس کا پڑھنا کفر ہے نیک نیتی سے عبادت اس سے دو مسئلے معلوم ہوئے ایک یہ کہ نظر بد نظر بد نظر بد حق ہے ایک یہ کہ نظر بد حق ہے دوسرے یہ کہ رسول اللہ علیہ وسلم رب کے ایسے محبوب ہیں کہ رب انہیں نظر بد سے بچاتا ہے کیونکہ کفار نے ان لوگوں سے نظر بد لگانے کو کہا تھا جن کی بری نظر لوگوں کو ہلاک کر دیتی تھی اللہ عز و جل نے اپنے حبیب صلی اللہ تعالی وسلم کو ان کے شر سے محفوظ رکھا یہ آیتیں نظر بد سے بچنے کے لیے اکثیر یعنی مفید ہے نظر حق ہے نبی کریم رعف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نظر حق ہے اگر کوئی چیز تقدیر سے بڑھ سکتی تو اس پر نظر بڑھ جاتی اور جب تم دلوائے جاؤ تو دھو دو مفسر شہر حکیم الامت حضرت مفتی امن نے اس حدیث پاک کے تحت جو وضاحت فرمائی ہے اس سے حاصل ہونے والے مدنی پھول پیش خدمت ہیں نظر بد کا اثر برحق ہے اس سے منظور یعنی جسے نظر لگی اس کو نقصان پہنچ جاتا ہے نظر کا اثر اس قدر اس قدر سخت ہے کہ اگر کوئی چیز تقدیر کا مقابلہ کر سکتی تو نظر بد کر لیتی کہ تقدیر میں آرام لکھا ہو مگر یہ تکلیف پہنچا دیتی مگر چونکہ کوئی چیز تقدیر کا مقابلہ نہیں کر سکتی اسی لیے یہ نظر بعد بھی تقدیر نہیں پلٹ سکتی اگر کسی نظریں ہوئے یعنی جس کو نظر لگی ہو اس کو تم پر شبہ ہو کہ تمہاری نظر اسے لگی ہے اور وہ دافع نظر یعنی نظر اتارنے کے لیے تمہارے ہاتھ پاؤں دلوا کر اپنے اپنے پر چھینٹا مارنا چاہے تو تم برا نہ مانو بلکہ فوراً اپنے یہ آزاد دھو کر اسے دے دو نظر لگ جانا عیب نہیں نظر تو ماں کی بھی لگ جاتی ہے اس حدیث سے معلوم ہوا کہ عوام میں مشہور ٹوٹکے اگر خلاف شرح نہ ہوں تو ان کا بند کرنا ضرور نہیں ضروری نہیں دیکھو نظر والے کے ہاتھ پاؤں دھو کر منظور یعنی جس کو نظر لگی ہو کو چھین چھینٹ چھینٹا مارنا عرب میں مروج یعنی اس کا رواج تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو باقی رکھا ہمارے ہاں تھوڑی سی آٹے کی بہت سی تین سرخ مرچیں منظور یعنی جس کو نظر لگی ہو پر سات بار گھما کر سر سے پاؤں تک پھر آگ میں ڈال دیتے ہیں اگر نظر ہوتی ہے تو بھوج نہیں اٹھتی اور رب تعالیٰ شفا دیتا ہے جیسے دعاؤں میں نقل کی ضرورت نہیں تجربہ کافی ہے ایسے ہی دعاؤں اور ایسے ٹوٹکوں پہ نقل ضروری نہیں خلاف اشرّہ نہ ہو تو درست ہے اگرچہ معصور دعائیں افضل ہیں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک خوبصورت تندرست بچہ دیکھا تو فرمایا اس کی اس کی میں اس کی ٹھوڑی میں سیاہی لگا دو تاکہ نظر نہ لگے حضرت حشام ابن عروہ رحمت اللہ تعالی جب کوئی پسندیدہ چیز دیکھتے تو فرماتے ماشاء اللہ ماشاء اللہ قوت وط باللہ علماء فرماتے ہیں کہ بعد نظروں میں زہر زہریلا پان ہوتا ہے جو اثر کرتا ہے کھیتوں وغیرہ کو نظر لگنے سے بچانے کے بچانے کا نسخہ علامہ ابن عابدین شامی رحمۃ اللہ تعالیٰ لکھتے ہیں اس بات میں کوئی حرج نہیں ہے کہ کھیتی یا خربوز اور تربوز کے کھیت میں نظر بد سے بچاؤ کے لیے ہڈیاں لٹکائی جائیں کیونکہ نظر بد مال آدمی اور جانور سب کو لگ جاتی ہے اور اس کا اثر علامات سے ظاہر ہو جاتا ہے تو دیکھنے والا جب کھیتی کی جانب دیکھے گا تو اس کی نگاہ پہلے ہڈیوں پر پڑے گی کیونکہ وہ کھیت سے بلند ہوتی ہیں اس کے بعد کھیتی پر پڑے گی تو یوں اس کی نظر کا زہر زہر وہیں ضائع ہو جائے گا اور کھیت کو نقصان نہیں پہنچے گا حدیث پاک بھی ہے کہ ایک صحابیہ رضی اللہ تعالیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر عرض گزار ہوئی کہ ہم کسان لوگ ہیں اور ہمیں اپنے کھیتوں پر نظر بد کا اندیشہ رہتا ہے آپ صلی اللہ تعالی وسلم نے کھیتی میں ہڈیاں رکھنے کا حکم ارشاد نظر بد اونٹ کو دیگ میں اتار دیتی ہے حضرت سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ شہنشاہ شاہ مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بے شک نظر مرد کو قبر میں اور اونٹ کو دیگ میں داخل کر دیتی ہے جلد نظر لگ جاتی ہے حضرت سیدنا اسما بن عمیس رضی اللہ تعالیٰ نے بارگاہ رسالت میں عرض کی یا رسول اللہ اولاد جعفر کو جلد نظر لگ جا لگ جایا کرتی ہے کیا میں انہیں جھاڑ پھونکا کراؤں فرمایا ہاں کیونکہ اگر کوئی چیز تقدیر سے سبقت لے جانے والی ہوتی تو نظر بد سبقت لے جاتی حکیم علمت حضرت مفتی احمد یار خان اس حدیث پاک کے تحت وضاحت فرماتے ہیں کیونکہ یہ بچے زہری باطنی خوبیوں والے ہیں اس لیے لوگ انہیں تعجب کی نظر سے دیکھتے ہیں اور یہ بچے نظر کی وجہ سے بیمار ہو جاتے ہیں نظر کا اثر زہر سے زیادہ تیز اور سخت ہوتا ہے اسی لیے تو سر یعنی جلدی فرمانا بالکل درست ہے غالباً انہوں نے یعنی حضرت سیدنا اسمہ بنت امیس رضی اللہ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی نظر کا دم سیکھا ہوگا اس کی اجازت چاہ چاہ رہی ہیں جو عطا ہو گئی نظر بعد بڑی مؤثر ہوتی ہے اگر کسی چیز سے تقدیر پلٹ جاتی تو نظر سے پلٹ جاتی خیال رہے کہ غصہ کی نظر منظور میں ڈر پیدا کر دیتی ہے محبت کی نظر خوشی اسی طرح تعجب کی نظر بیماری پیدا کر سکتی ہے رب تعالیٰ جس چیز میں چاہے تاثیر خاص پیدا فرما دے وہ قادر متعلق ہے پھر جیسے بری نظر برا اثر پیدا کرتی ہے یوں ہی صالحین مقبولین کی رحمت کی نظر منظور میں انقلاب یعنی تبدیلی پیدا کر دیتی ہے نظر بد بیماریاں پیدا کرتی ہے تو نظر خوب بیماریاں تو نظر خوب بیماریاں دور کرتی ہے شیطان نے بارگاہ الہی میں عرض کیا ان ظرنی مجھے دے اگر کہتا ان زر الیہ مجھے نظر رحمت سے دیکھ لے تو اس کا بیڑا پار ہو جاتا ایک شخص نے کہا کہ میں نے بڑے بڑوں کو دیکھا کسی میں کچھ نہیں ہے دوسرے نے کہا مگر کسی نے تجھے نہ دیکھا اگر کوئی نظر اگر کوئی نظر والا تجھے دیکھ لیتا تو تیرا یہ حال نہ ہوتا الغرض نظر بڑی چیز ہے کوئی نظر خانہ خراب کر دیتی ہے کوئی نظر خراب کو آباد کر دیتی ہے موہ مبارک کی برکت سے نظر والے کو شفا مل جاتی حضرت سیدنا عثمان بن عبداللہ بن محب محبب رحمۃ اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ میرے گھر والوں نے مجھے پیالہ دے کر ام المومنین سیدنا ام ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ کے پاس بھیجا جب کسی آدمی کو نظر یا کوئی شے لگ جاتی تو ان کے پاس لگن بھیجتے تھے حضرت صدر سلمہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک چاندی کی کپی ڈبی میں رکھا ہوا تھا میں نے کپی میں جھانکا تو چاند سرخ بال دیکھے مفسر شہر حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان نے اس حدیث پاک کے تحت جو وضاحت فرمائی ہے اس سے حاصل ہونے والے مدنی پھول پیش خدمت ہیں یعنی اہل مدینہ کو جب کوئی بیماری یا نظر بد یا کوئی اور تکلیف ہوتی تو وہ کسی ایسے برتن میں جس میں کپڑے دھوئے جاتے تھے پانی بھیج دیتے غالباً آپ وہ بال شریف ماں اس کپی کے پانی میں گھول دیتی تھی لوگ وہ پانی پیتے اور شفا پاتے بال کی یہ سرخی غذاب کی نہ تھی بلکہ وہ بال خوشبوؤں میں رکھے گئے تھے یہ رنگ اسی خوشبو کا تھا اس حدیث سے چاند فائدے حاصل ہوئے ایک یہ کہ حضرت حضرت صحابہ کرام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بال شریف برکت کے لیے اپنے گھروں میں رکھتے تھے دوسرے یہ کہ اس بال شریف کا بہت ہی ادب و احترام کرتے تھے کہ اس کے لیے خاص کپی ڈبی یا پھونکی بناتے اس میں خوشبو بساتے تھے کیونکہ یہ رنگت خوشبو کی تھی نہ کہ خضاب کی تیسرے یہ کہ صحابہ کرام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بال شریف کو دافع بلا باعث شفا سمجھتے تھے کہ انہیں پانی میں غسل دے کر شفا کے لیے پیتے تھے کیوں نہ ہو کہ جب حضرت حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام کی کمی سے دافع بلا ہو سکتی ہے جیسا کہ قرآن کریم فرما رہا ہے تو حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کے بال شریف بدرجہ اولا دافع بلا ہو سکتے ہیں چوتھے یہ کہ صحابہ کرام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بال شریف کی زیارت کرنے جاتے تھے جیسا کہ روایت سے معلوم ہوا اللہ جل کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حصہ مغفرت ہو آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دودھ کو بھی نظر لگ جگ دودھ کو بھی نظر لگ سکتی ہے حضرت سیدنا ابو حمید رضی اللہ تعالیٰ نے کی ایک مقام کا نام سے دودھ بھرا برتن سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے تم نے اسے ڈھک کیوں نہیں لیا اگرچہ اس پر لکڑی کھڑی کر دیتے مفسر شہر حکم الامت حضرت مفتی احمد یار خان اس حدیث پاک کے تحت لکھتے ہیں وہ حضرت کھلے برتن میں دودھ لائے تھے اس پر حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا یعنی دودھ ڈھک کر لانا چاہیے تھا اگر ڈھکنا نہ تھا تو اس کے اوپر لکڑی ہی کھڑی کر لیتے ہمارے ہاں عوام میں مشہور ہے کہ دودھ اور دہی کو نظر بعد بہت جلدی لگتی ہے اس پر لکڑی کھڑی کر لینے چاہیے اس کی اصل یہ حدیث ہو سکتی ہے خیال رہے دکانوں پر دودھ دہی کھلا رکھا جا کھلا رکھا رہتا ہے وہ اس حکم میں داخل نہیں کہیں لے کر جاؤ تو ڈھک لو بلا حساب جنت میں داخلہ حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اکرم شہنشاہ بنی آدم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا علی شان ہے میں نے حج کے موسم میں تمام امتوں کو دیکھا بس میں نے اپنی امت کو دیکھا کہ انہوں نے میدانوں اور پہاڑوں کو گھیر رکھا ہے مجھے ان کی کثرت اور انداز انداز نے تعجب میں ڈال دیا مجھ سے پوچھا گیا کیا آپ اس بات پر راضی ہیں میں نے کہا میں راضی ہوں کہا گیا ان کے ساتھ مزید ستر ہزار ہیں جو کسی جو کسی حساب کے بغیر جنت میں داخل ہوں گے وہ جو جھاڑ پھونک نہیں کرواتے اس حدیث میں اس دم اس دم کی نفی ہے جو لوگ زمانہ جہلیت میں کرواتے تھے جس میں شرکیہ الفاظ ہوتے تھے لیکن جس دم پہ کتاب اللہ کے الفاظ ہوں تو ایسا دم جائز ہے کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایسا دم کیا ہے اور ایسا دم کرانے کا حکم دیا ہے اور یہ دم توکل کے منافی نہیں ہے حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے نبی کریم نو الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے نظر بعد ڈھانگ اور پھوڑے پھنسیوں کی صورت میں دم کروانے کی اجازت دی مسلم شریف حضرت علامہ شیخ الحق محدث دلوی رحمۃ اللہ تعالی اشیات المعات فارسی تین صفحہ چھ سو پینتالیس پر اس حدیث پاک کے تک لکھتے ہیں یاد رہے کہ تمام بیماریوں اور تکلیفوں میں دم کرنا جائز ہے صرف ان تین کے ساتھ مخصوص نہیں خاص طور پر ان کے ذکر کی وجہ یہ ہے کہ دوسری بیماریوں کی نسبت ان تین ان تین میں دم زیادہ مناسب اور مفید ہے میرے اکال حضرت امام علیہ السلام مولانا شاہ امام رضا خان فتویٰ فریقی صفحہ ایک سو اڑسٹھ پر اشاد فرماتے ہیں جائز طویز کے جائز طویج کے قرآن کریم یا اسماء الہیہ یا دیگر اذکار و دعوات یعنی دعاؤں سے ہوں اس میں اسرانہ حرج نہیں بلکہ مستحب ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یعنی تم میں جو شخص اپنے مسلمان بھائی کو نفع پہنچا سکے پہنچائے داغ نہیں لگواتے بدفالی نہیں لیتے اور اپنے ربض پر بھروسہ کرتے ہیں حضرت سیدنا عکاشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے اور عرض کی یا صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی بارگاہ میں دعا کیجیے کہ مجھے بھی ان میں کر دے چنانچہ نبی رحمت قاسم نحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی یا اللہ اسے بھی ان لوگوں میں سے کر دے دوسرے صحابی نے کھڑے ہو کر عرض کی میرے لیے بھی دعا کیجیے کہ اللہ عز و جل مجھے بھی ان میں سے کر دے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا آکاشا تم کر سبقت لے گئے بعد شگنی سے کیوں کر بچا جائے بدشگنی ایک ہلاکت خیز باطنی بیماری ہے اس لیے اس کا علاج بہت ضروری ہے اگر آپ سے کبھی بادشنی پر عمل کا گناہ سرزد ہوا تو سب سے پہلے اس سے توبہ کیجیے اس کے بعد درج ذیل نسخوں پر عمل کیجیے اس بیماری پر قابو پانا بے حد آسان ہو جائے گا انشاءاللہ اسلامی عقائد کی معلومات حاصل کیجیے علم سے وحشت دوری ہو دور ہوتی ہے علم سے وحشت دور ہوتی ہے اسلامی عقائد کی ضروری معلومات رکھنا ہر مسلمان پر لازم ہے اگر تقدیر پر ان معنوں پر ایمان رکھا جائے کہ ہر بھلائی برائی اللہ نے اپنے علم ازلی کے موافق مقدر مقدر فرما دی ہے جیسا ہونے والا تھا اور جو جیسا کرنے والا تھا اپنے علم سے جانا اور وہی لکھ لیا تو بادشگنی دل میں جگہ ہی نہیں بنا سکے گی کیونکہ جب بھی انسان کو کوئی نقصان پہنچے گا تو وہ یہ ذہن بنا لے گا کہ کہ یہ میری تقدیر میں لکھا تھا نہ کہ کسی چیز کی نحوست کی وجہ سے ایسا ہوا ہے پارہ ستائیس سورہ الحدید کی آیت ستاون میں ارشاد ہوتا ہے ترجمہ نہیں پہنچتی کوئی مصیبت زمین میں اور نہ تمہاری جانوں میں مگر وہ ایک کتاب میں ہے قبل اس کے کہ ہم اسے پیدا کریں بے شک یہ اللہ کو آسان ہے وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے میٹھے میٹھے سلامی بھائیوں اپنا ذہن بنا لیجئے کہ وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے کالی بلی کے راستے کاٹنے یا گھر کی چھت پر الو کے بولنے سے ہمیں کچھ نقصان نہیں پہنچے گا کتنے ہی لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے سامنے سے کالی بلی نہیں گزرتی پھر بھی انہیں کوئی نہ کوئی نقصان اٹھانا پڑتا ہے لہذا کالی بلی میں کوئی نحوست نہیں ہے سورہ توبہ میں اللہ عز و جل مسلمانوں سے ارشاد فرماتا ہے کہ یوں کہا کرے ترجمہ ہمیں ہرگز نہ پہنچے گی مگر وہ بات جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے لکھ دی وہ ہمارا مولا ہے اور مسلمانوں کو اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے صورت امام فخر الدین راضی رحمۃ اللہ تعالیٰ تفسیر کبیر میں فرماتے ہیں اس آیت مبارکہ کا معنی یہ ہے کہ ہمیں کوئی خیر و شر خوف اور امید شدت و سختی نہیں پہنچے گی مگر وہی کہ جو ہمارا مقدر ہے اور اللہ زوجل کے پاس لوہے محفوظ پر لکھی ہوئی ہے رزق اور مصیبتوں کو لکھ دیا گیا ہے حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ عز و جل نے ہر ایک اللہ عز و جل نے ہر ایک جان کو پیدا فرمایا اور اس کی زندگی رزق اور مصیبتوں کو لکھ دیا ہے لہٰذا ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہمارا اس بات پر یقین کامل ہونا چاہیے کہ رنج ہو یا خوشی آرام ہو یا تکلیف اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے اور جو مشکلات مصیبتیں تنگیاں اور بیماریاں ہمارے نصیب میں نہیں لکھی گئیں وہ ہمیں نہیں پہنچ سکتی نقصان نہیں پہنچا سکتے نبی کریم رعف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سیدنا عبداللہ بن عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ سے فرمایا یقین رکھو کہ اگر پوری امت اس پر متفق ہو جائے کہ تم کو نفع پہنچائے تو وہ تم کو کچھ نفع نہیں پہنچا سکتی مگر اس چیز کا جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دی اور اگر اس پر متفق ہو جائیں کہ تمہیں کچھ نقصان پہنچا پہنچا دیں تو ہرگز نقصان نہیں پہنچا سکتے مگر اس چیز سے جو اللہ نے لکھی ترمیز شریف مفسر شہر حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان نے اس حدیث پاک کے تحت جو وضاحت فرمائی ہے اس سے حاصل ہونے والے اس سے حاصل ہونے والے مدنی پھول پیش خدمت ہیں یعنی ساری دنیا مل کر تم کو نفع نہیں پہنچا سکتی اگر کچھ پہنچائے گی تو وہ تو وہ تو وہ ہی جو تمہارے مقدر میں لکھا ہے اس سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کا لکھا ہوا نفع دنیا پہنچا سکتی ہے اللہ تعالیٰ کا لکھا ہوا نفع دنیا پہنچا سکتی ہے طبیب کی دعا شفا دے سکتی ہے سانپ کا زہر جان لے سکتا ہے مگر یہ اللہ تعالیٰ کا طے شدہ اس کی طرف سے ہے حضرت یوسف علیہ السلام کی قمیص نے دیدہ یعقوبی حضرت یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام کی آنکھوں کو شفا بخشی حضرت عیسیٰ علیہ السلام مرد زندہ بیمار اچھے کرتے تھے مگر اللہ تعالیٰ کے اذن یعنی اجازت سے لکھنے سے مراد لوح محفوظ میں لکھنا ہے اگرچہ وہ تحریری اگرچہ وہ تحریر قلم نے کی مگر چونکہ اللہ کے حکم سے کی تھی اس لیے کہا گیا کہ اللہ نے لکھ کہ اللہ نے لکھا مطلب ظاہر ہے کہ اگر سارا جہاں مل کر تمہیں کوئی نقصان دے تو وہ بھی طے شدہ پروگرام کے تحت ہوگا کہ لوہے محفوظ میں یوں ہی لکھ لکھا جا چکا تھا خیال رہے کہ خیال رہے کہ تدبیر بھی تقدیر میں آ چکی ہے لہذا تدبیر سے غافل نہ رہو مگر اس پر اعتماد نہ کرو نظر اللہ کی قدرت و رحمت پر رکھو توکل بہترین علاج ہے اللہ تبارک و تعالیٰ پر اعتماد کرنا اور کاموں کو اس کے سپورت کرنا توکل کہلاتا ہے لہذا جب بھی کوئی بدشگنی دل میں کھٹکے تو رب تعالیٰ پر توکل کیجیے عز و جل بدشگنی کا خیال دل سے جاتا رہے گا رسول نذیر سراج و منیر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بدفالی لینا شرک ہے بدفالی لینا شرک ہے یہ بات تین بار ارشاد فرمائی پھر فرمایا اور ہر شخص کے دل میں اس کا خیال بھی آتا ہے مگر اللہ توکل کے ذریعے اسے دور فرما دیتا ہے حافظ ابو القاسم اصفہانی ارشاد فرماتے ہیں اس حدیث پاک کا مطلب یہ ہے کہ میری امت کے ہر شخص کے دل میں ان میں سے کچھ نہ کچھ خیال آتا ہے مگر اللہ ہر اس شخص کے دل سے یہ خیال نکال دیتا ہے جو اللہ پر توکل کرتا ہے اور اسے اور اس بدفالی پر قائم نہیں رہتا شار بخاری علامہ اسماعیل بن محمد عجل اجلونی رحمۃ اللہ تعالی کہ علامہ مناوی رحمت اللہ تعالیٰ کے حوالے سے لکھتے ہیں کہ جس کا یہ یقین ہوتا ہے کہ اللہ عز و جل کے عذر کے بغیر کوئی چیز کسی چیز میں اثر نہیں کرتی اس پر کسی بدشگنی کا کوئی اثر نہیں ہوتا کام سے نہ رکے نور کے پیکر نور کے پیکر تمام نبیوں کے سرور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا میری امت میں تین چیزیں لازم معار ہیں لازم آر ہیں لازم آر رہیں گی بدفالی حسد اور بدگمانی ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا اللہ علیہ وسلم جس شخص میں یہ تین خصلتیں ہوں وہ ان کا کس طرح تدرک کرے ارشاد فرمایا جب تم حسد کرو تو اللہ زبجل جل سے استغفار کرو اور جب تم کوئی بدگمانی کرو تو اس پر جمع نہ رہو اور جب تم بد نکالو تو اس کام کو کر لو بدشگنی باطن بیماری ہے علامہ محمد علامہ محمد عبدالراؤف مناوی رحمۃ اللہ تعالی فیض الفیض فیض القدیر میں لکھتے ہیں اس حدیث میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ یہ تینوں خصلتیں امراض قلب میں امراض قلب میں سے ہیں جن کا علاج ضروری ہے جو کہ حدیث میں بیان کر دیا گیا ہے برا شگون تمہیں واپس نہ کرے حضرت سیدنا عروہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بدشگنی کا ذکر ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فال اچھی چیز ہے اور برا شگون کسی مسلم کو واپس نہ کرے صدر الشریعہ طریقت حضرت علامہ مولانا مفتی محمد امجد ریاض میں رحمۃ اللہ تعالیٰ لکھتے ہیں یعنی کہیں جا رہا تھا اور برا شگون ہوا تو واپس نہ آئے چلا جائے سفر سے نہ رکیں منقول ہے کہ امیر المومنین مولا مشکل کشا حضرت سیدنا علی مرتضیٰ کرم اللہ ترواج الکریم نے جب خارجیوں سے جنگ کے لیے سفر کا ارادہ کیا تو ایک یعنی ستاروں کا علم رکھنے والا ایک شخص نجومی رکاوٹ بنا اور کہنے لگا اے امیر المومنین آپ تشریف نہ لے جائیں حضرت علی مرتضی نے وجہ پوچھی تو اس نے کہا اس وقت چاند اکرب اکرب آسمان کے برجوں میں سے ایک برج کا نام میں ہے اگر آپ اس وقت تشریف لے گئے تو آپ کو شکست ہو جائے گی یہ سن کر حضرت سن علی مرتضیٰ نے جواب دیا نبی کریم نے اور نبی کریم علیہ وسلم اور صدیق صدیق و عمر نجومیوں پر اعتقاد نہیں رکھتے تھے میں اللہ عز و جل پر توقل کرتے ہوئے اور تمہاری بات کو جھوٹا ثابت کرنے کے لیے جھوٹا ثابت کرنے کے لیے ضرور سفر کروں گا پھر آپ اس سفر جہاد پر تشریف لے گئے اللہ تعالیٰ نے آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات ظاہری کے بعد سب سے زیادہ برکت اس سفر میں عطا فرمائی حتیٰ کہ تمام دشمن مارے گئے اور حضرت سید علی مرتضیٰ کرم اللہ ترواج الکریم فتح کے ساتھ خوشی خوشی واپس تشریف لائے اللہ کے پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حصہ مغفرت ہو آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم بدشگنی پر عمل نہ کرو اعلی حضرت مجد و ملت مولانا شاہ امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالیٰ لکھتے ہیں شریعت بے حکم ہے یعنی جب کوئی شگون بدگمان میں آئے تو اس پر عمل نہ کرو کام نہ کرنے کا بھی اختیار ہے کسی چیز کا منحوس ہونا مشہور ہو تو اس کام کو نہ کرنے کا بھی اختیار ہے لیکن شگنی پر اعتقاد ہرگز نہ رکھا جائے اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت لکھتے ہیں جسے عام لوگ نہ یعنی منحوس سمجھ رہے ہیں اس سے بچنا مناسب ہے کہ اگر حسب تقدیر اسے کوئی آفت پہنچے ان کا باطل عقیدہ اور مستحکم ہوگا کہ دیکھو یہ کام کیا تھا اس کا یہ نتیجہ ہوا اور ممکن کہ شیطان اس کے دل میں بھی وسوسہ ڈالے